السلام علیکم students you well I am fine thank you we're talking about media media particularly the mass media and the history of mass media we generally printing technology was introduced what talking over this course and now we are ending towards end of the course and today is the last we are talking as far aren't have a setting more and next we we only repeating after from that term from mid term exam chapter we have gone through during this period we we repeatedly دیٹنگ بٹ ٹے this is the last be ٹاکٹرکیشن various modes of mass communication and various invention that came about during all these five hundred year little more mass communication there must have been some occurrence of mass before what have settle for students books also meant for mass communication though not compare to what this mass communication but for books mediated communication you need some sort of process some sort of technique this a must for mass communication so book fit fall category and well versed over the centuries books have not beaten by various other means of mass communication which however printing technology and thanks to F by Marconi and colleagues the use of radio waves the discovery of electromagnetic waves and entering into electronic communication and then the most of all effective television all these ہی but the importance of books has not been I would not say even reduced even reduced آج بھی آپ اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ کسی صاحب نے کوئی کتاب لکھی one is writing a book on science is a pride for a person writing you are professor fact very manuscripts very many scientist they are survived by work compiled in the form of a book if a person has written text book nothing more the person would want from his her life And even if you produce a book of poetry, for instance, you also feel uh, a pride in producing a book of verses. If you write short stories, again, your feeling is not any different. So people have been producing books knowingly, that there have been other means of communication, like newspapers. But they do not prefer that all their work, all their research work, or whatever they have been doing, should only appear in newspaper pages. Perhaps there is a feeling, and I think it's not wrong to feel, that the life of newspaper is uh, only uh, uh, for a day, and then it's all what we call raddi. Then it's all discarded. And who cares about old newspaper? How many times you have seen a newspaper? Only if looking for for advertisement for job how many times you go through old news paper subject like economics mathematics this what and are radio said on radio research work on radio new books various subject whole spectrum of subject centuries they are produced frequently and the book reading is uh, as live a topic uh, among the elderly, among the youth, among children. Everybody reading book is uh, one of the strong habits with the people. You are traveling, you are reading a book. You have found time at bedtime, mostly. You are going about reading a book. So strong is the presence of books. What whether about news papers and regional news papers what happen radio soon after twenties thirties belong to radio but written news paper not only survived but it flourished the business gone up mean time and still to the people wish the people main want media news paper is ونیا where news papered very many application line departments garments people seeking permission from garments language regional languages magazines, the same thing. So the point here is, students, that when a new means of communication is introduced in this uh, total area, what we call media, it doesn't mean that the previous mean of uh, mass communication has been wiped out or seriously threatened. Threatened it is for a while, but what we have seen, all the means what when ٹھیک well television further from radio radios sounds communicating from music on television strong combination of verbal and non verbal and you can see the people reading news I talk laughing weeping drawing acting serious non serious fun non fun type of activity you in fact observe your life is also then the television so some wonder remarkable of television those no way people would بھی لسنگ ٹو ریڈیو واس پر strong opinion But what has been observed over the years, the radio survived because of its peculiarity, as newspapers survived because of uh, their own characteristics, their own nature of uh, means of communication. Radio, for instance, you can uh, enjoy listening radio when you are traveling, when you are in a park. That perhaps was not the case with television. And still, it's very rare. You take, when you're driving, and you are also watching it's not possible the others passengers may but you as driver you can not watch television you can enjoy of this what call frequency ماڈو F M radio smaller range sharp very clear And uh, the style on FM is again very attractive. And uh, it's in fact taking some of the audience or end users of uh, these different products of mass communication away from television. More daunting so close television and computer mergence of media ساری احوال کا مطلب یہ تھا اسٹوڈینٹس کے اس بات کو دیکھا جائے کہ جب ایک میڈیم نیا آ جاتا ہے تو دوسرا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے بلکہ ہوتا کیا ہے جو جو فیکٹ ہے وہ کیا ہے جو ہم اسٹوڈینٹ ہیں میتھس کمیونیکیشن کے ہمیں یہ چیز زیادہ غور سے نظر بھی آتی ہے اور ہمیں دیکھنی بھی چاہیے ہوتا کیا ہے کہ انفیکٹ جو نئے مینس آف کمیونیکیشن آتے جاتے ہیں the media mix is in fact and enlarging in scope جو آپ کے عام لوگ ہیں جو اس کے جو اس سے متاثر ہوتے ہیں میس میڈیا کے ڈفرینٹ ایریا سے what they are receiving is now media mix جب کتابیں تھیں تو وہ لوگ صرف کتابوں سے متاثر ہوتے تھے پھر جب اخبارات آ گئے تو لوگ کتابوں سے بھی اور اخبارات دونوں سے دیور انفلوئنسڈ پھر جب ریڈیو آ گیا تو لوگ کتابوں سے بھی اخبارات سے بھی اور ریڈیو سے تینوں سے متاثر ہوتے تھے انفلوئنس ہوتے تھے مختلف جس چیز سے اخبار سے نہیں متاثر ہو سکے وہاں ریڈیو سن کے متاثر ہو گئے جس چیز نے اخبار میں کوئی چیز لکھی ہو جائی اس نے زیادہ اثر نہیں دکھایا تو ریڈیو نے دکھا دیا پھر جب ٹیلی ویژن آ گیا تو کیا ہوا کہ یہ سارے مینز جو تھے ان کا جو ایک میڈیا مکس جسے ہم کہتے ہیں اس کا فوکس اور بڑھ گیا اور اس طرح جو لوگ میس کمیونیکیشن میں کام کرتے ہیں ان کو آپ یہ سمجھیے کہ انہیں زیادہ سہولت حاصل ہو گئی کہ سوسائٹی کو یا لوگوں کو کیسے انفلوئنس کرنا ہے آپ کسی کو کتاب لکھ کے انفلوئنس کرتے ہیں کچھ لوگوں کا کتاب بھی نہیں کا شوق ہے وہ بک ریڈنگ پہ بہت بلیو کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اخبار اور یہ ایسی بس فروئی سی بات ہے وہ کتاب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جو میس کمیونیکیشن کے لوگ ہیں جو میسیز کو کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے ایسا نہیں ہوا کہ کتاب ختم ہو گئی ہو جو لوگ اخبار پڑھ کے متاثر ہوتے ہیں بہت سارے لوگ بہت سارے جو خاص طور سے جو سیاستدان ہیں اور جو خاص طور سے جو بزنس مین بھی ہیں یہ لوگ اخبار سے بہت متاثر ہوتے ہیں اخبار میں کوئی چیز بڑی سینسیشن کے ساتھ آ جائے کوئی اس طرح کی چیزیں اخبارات میں اپیئر ہوں تو ان کے روزمرہ کی لائف جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے بعض کسی سیاست دان کی تصویر اخبار میں فرنٹ پیج پہ نہ آئے تو وہ سارا دن ان کا بڑا آوازار سا گزرتا ہے سوچتے ہیں اتنی ایفرٹ بھی کی تھی فرنٹ پیج پہ آئی کوئی نہیں خبر اور ایک عام آدمی کے لیے اس دن کا اخبار پڑھنا نہ پڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا سو so, جو میس کمیونیکیشن کے لوگ ہیں انہیں یہ پتا ہے کہ کون سا مین جو ہے وہ کن لوگوں کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو انفلوئنس کرے اسی طرح ریڈیو کے آنے سے بھی بہت فائدہ ہو گیا آپ کسی کو لکھ کے متاثر نہیں کر سکتے تھے تو آپ نے اپنی آواز کے ساتھ لوگوں کو متاثر کیا کتنے لوگ ہوں گے جنہیں گانا سننے کا اتفاق ہوتا ہوگا جب ریڈیو نہیں تھا اور یہ بات بہت پرانی تو ہے ہی نہیں آپ دیکھیں نا انیس سو بیس کی بات ہے اور ابھی سو سال نہیں ہو پائے آپ سوچئے کہ سو سال پہلے سے لے کے اور پھر کئی لاکھ سال تک جب انسان اس زمین پہ موجود ہے اپنے تمام تر حواس کے ساتھ اپنی تمام تر روایتوں کے ساتھ اپنے تمام تر کلچرز کے ساتھ صرف ایک سو سال پہلے سے لے کے اور پوری انسانی تاریخ میں کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے گانا سنا ہوگا اور ریڈیو کے آنے کے بعد آپ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے گانا نہیں سنا ہوگا تو یو کین میک این کہ جو میس کمیونیکیشن کے لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں کتنے اسٹرانگ یہ مینس ہیں جن سے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور پھر ٹی وی کے آنے کے بعد تو ایسے لگا کہ دنیا ہی بدل گئی ہماری زندگیوں میں ایک چیز لازمن شامل ہو گئی یہ ساری باتیں اس چیز کا ثبوت ہے کہ میس کمیونیکیشن میں جو جو لوگ کام کرتے ہیں جو ان مینس کو استعمال کرتے ہیں کوئی بھی نیا مینس آ جانے سے انہیں یہ سہولت ہو جاتی ہے کہ وہ سوسائٹیز کو اب اور اچھے طریقے سے زیادہ افیکٹو طریقے سے انفلوئنس کر سکتے ہیں اور سوسائٹی کی بھی بہت ساری باتیں through all these means of communication جو ہے وہ ایک سوسائٹی سے دوسری سوسائٹی کو بھی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں ایک سوسائٹی کی جو فیلنگ ہے اگر فرض کریں کہ وہ اخبارات میں اور کتابوں میں لکھنے سے کمیونیکیٹ نہیں ہوتی تھی تو وہ ریڈیو کے ذریعے یا ٹیلی ویژن کے ذریعے اور جیسا آج کل آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ آپ تو ایکسپیرئنس بھی کر رہے ہیں اور بڑا اسٹرانگلی کر رہے ہیں کہ کمپیوٹر کے آنے کے بعد یا انٹرنیٹ پہ آنے کے بعد آپ دنیا بھر کے جو کلچرز ہیں ان سے زیادہ انفلوئنس ہو رہے ہیں اور ان کو بھی بتا رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے آپ کے جو جو تھاٹ پروسیس ہے وہ آپ کا وہ کیسا ہے آپ کی لیونگ کیسی ہے آپ کا اسٹائل کیسا ہے آپ کا وے آف لائف کیسا ہے تو یہ سارے مینس جو ہیں یہ گھوم پھر کے ایک میڈیا مکس کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اور کبھی ایسا دیکھنے میں نہیں آ رہا کہ ایک مینس کے آنے سے دوسرے مینس جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں لہٰذا یہ جو میس کمیونیکیشن ہے یہ اس لحاظ is very lucky in the sense all new means in mass communication are chapter than wiping out the previous means of communication lucky we are this area of mass communication we are and more means of communication تو یہ ساری چیزیں مل کے جو میڈیا کے لوگ ہیں انہوں نے بہت فائدہ دے دیا اسٹوڈینٹس یہ باتیں تو ہوتی رہی یہ باتیں تو ہم کرتے آ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ اب ان ساری باتوں میں ہم لوگ اچھی طرح ہماری جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے کہ جو میس میڈیا ہے اس کے مختلف جو کانٹورز ہیں مختلف جو ایریاز ہیں وہ کس طرح سے فنکشن کرتے ہیں کیا ان کا موڈ ہے کس طریقے سے مختلف لوگ جو ہیں وہ مختلف آرگنز میں کام کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جب یہ میس میڈیا کی ڈیولپمنٹ ہوئی over these five hundred years little more مختلف ایریاز جو تھے وہ بھی سامنے آ گئے جیسے آپ سے ذکر ہوا جیسے ایڈورٹائزنگ کا ایریا سامنے آ گیا اور وہ تو اپنے اندر خود ایک بہت بڑا سبجیکٹ بن گیا پروپیگنڈا کی نئی نئی ٹیکنیک سامنے آئیں جیسے گرے پروپیگنڈا وائٹ پروپیگنڈا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں پھر ایک اور ایریا سامنے آیا بہت بڑا جسے ہم پبلک ریلیشننگ کا ایریا کہتے ہیں وہ تو اتنا زیادہ ہو گیا جس طرح ویسے باقی ایریاز کے ساتھ بھی ہے اس کے الگ سے کورسز بن گئے ساری چیزیں یہ ساری چیزیں ایک جو یوں کہنا چاہیے کہ ایک تھوڑی سیلاب کی طرح جو میس میڈیا کی گروتھ ہوئی ہے ان کچھ سینچریز میں یہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ بہت ساری چیزیں بھی اس کے ساتھ سامنے آ گئی ہیں جو انسانوں کو بہت فائدہ دے رہی ہیں یہ بات تو ہم کرتے آتے ہیں لیکن آج اسٹوڈنٹ جو ہم بات آپ سے کریں گے وہ تھوڑی سی مختلف ہے وہ کیا ہے کہ کبھی کبھی فراغت ملے تو انسان کو اسٹاک ٹیکنگ بھی کر لینی چاہیے اسٹاک ٹیکنگ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کیا ہے کہ اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھ لینا چاہیے کہ لوگوں کے حوالے سے تو ہم دیکھتے ہی ہیں سارا اور یہ بات ہم کرتے آ رہے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ لوگوں کے لیے میرر ہے اور میڈیا جو ہے وہ لوگوں کو بہت فیسیلیٹیٹ کرتا ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میسز کو جس کی وجہ سے ہم اس کو میس کمیونیکیشن کہتے ہیں لوگوں کو عمومی طور پہ ان جنرل ٹرمز وہ میڈیا کو کیسے دیکھتے اگر ہم اس چیز کو اگنور کرتے چلے جائیں تو we would not be doing a justice ہم جو اسٹوڈینٹ ہیں کمیونیکیشن کے ہم پہ لازم ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ لوگ میڈیا کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس طرح سے جب آپ سوچتے ہیں تو آپ کو زیادہ موقع ملتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کر سکیں کیونکہ آپ کو اپنی جو خامیاں ہیں جو اسٹاک ٹیکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو اپنی خامیاں ہیں ان کی بھی تھوڑی سی نشاندہی ہو جائے اور جب آپ اس کی پریکٹس کرنے کے لیے گھر سے نکلیں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ وہ باتیں ہیں جو جو لوگوں کے علم میں ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ تھوڑا بہت آپ اس کو جانتے ہیں یا آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر آ, لوگوں کو آ, میڈیا کی ان چیزوں پہ تھوڑا اعتراض بھی ہے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جس پہ خود میڈیا پہ کریٹیسم ہوتا ہے ہم تو بہت کرتے ہیں اور بے لاگ ہو کے کرتے ہیں نا ہم تو رکتے بھی نہیں دیکھنا چاہیے جو چیز سب سے پہلے ہمارے سامنے آتی میڈیا کے بارے میں ایک عمومی شکایت ہے وہ what this they mean there is a general complaint about media people make this complaint about from all over the world and that is about that the media conceals more than it reveals media کے بارے میں شکایت یہ ہے کہ میڈیا اتنا بتاتا نہیں جتنا چھپاتا ہے اب دیکھیے یہ کیسی عجیب سی شکایت ہے میڈیا کے بارے میں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ایریا ہے اور کتنا عام سا ایریا ہے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو اخبارات میں ریڈیو میں خاص طور پہ جو نیوز کے حوالے سے سامنے آتی ہیں جو نیوز کی فارم میں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں وہ صرف بات کا ایک پہلو ہوتا ہے اس کے جو دوسرا رخ ہے جو اس بات کے اندر اور بہت ساری باتیں ہیں جس کے بتائے جانے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو اصلی بات جو آپ نے بتائی ہے اس کا مفہوم ہی بدل جائے وہ نہیں بتائی جاتی چلیے اس کو ہم ایک مثال سے بھی دیکھتے ہیں مثلا فرض کریں کہ امریکہ کے صدر جو ہیں وہ دورہ کرتے ہیں افغانستان کا اور اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں اب آپ کو یہ بتایا جاتا ہے دس از ریویلڈ یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ آ کے انہوں نے ان فورسز کا جائزہ لیا جو وہاں پر لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے رکھی گئی ہیں بس یہ خبر آپ کو بتا دی گئی کہ انہوں نے وہاں پہ ایک میٹنگ اٹینڈ کی اور اس میں انہوں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ کس طریقے سے مینٹین کیا جا رہا ہے اور وہاں پہ جو اتحادی فوجیں ہیں وہ کس طریقے سے عوام کے لیے کام کر رہی ہیں اور انہیں کتنی مدد کی ضرورت ہے تاکہ اس کے اوپر کوئی اور بات ہو سکے اور اس کے بعد وہ افغانستان سے چلے گئے بس اتنی سی خبر ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خبر جو ہے بس اتنی ہی ہے جو میڈیا کے ایکسپرٹس ہیں اور انفیکٹ جو میڈیا کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ بات اتنی نہیں یہ بات اس سے زیادہ کہیں زیادہ ہے لیکن آپ بتا کیا رہے ہیں خبروں میں آپ اپنے اخبارات میں اپنے ریڈیو پہ اپنے ٹیلی ویژن پہ آپ کیا بتا رہے ہیں آپ صرف ایک پیراگراف اس قسم کی خبر کا دے رہے ہیں کیونکہ عوام کے اندر عمومی طور پہ یہ احساس ہے کہ میڈیا چھپا رہا ہے کسی بات کو اس لیے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ریڈیو اخبارات اور ٹیلی ویژن کے بے شمار کرنٹ افیئرز کے پروگرام میں اس کے اوپر گھنٹوں ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے کہ امریکی صدر کابل میں لینے کے آئے تھے اگر یہ بات ہوتی کہ انہوں نے جی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھنی ہے تو انہیں خود آنے کی کیا ضرورت تھی وہ کسی سے بھی پوچھ سکتے تھے مثلا وہاں پہ جو ساری فورسز کا جو کمانڈر ہے اس کو وہ امریکہ بلا لیتے یا اس سے پوچھ لیتے کہ لا اینڈ آرڈر کیسا جا رہا ہے آپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو آپ بتائیے یہ تو بات تب بھی ہو سکتی تھی خود انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ وہاں پہ کابل میں پہنچتے اور وہاں جا کر ایک میٹنگ اٹینڈ کرتے اور کیا واقعی انہوں نے صرف میٹنگ ہی اٹینڈ کی ہے اور پھر واپس چلے گئے کیا یہ بات اتنی سادہ تھی جو ریویل کی گئی لوگوں کو شکایت ہے کہ ریویل کرنے کے علاوہ کچھ کنسیل کیا گیا ہے لوگوں کی یہ فیلنگ ہے کہ جو کنسیل کیا گیا ہے وہ زیادہ ہے ہینس فالوز اے ڈبیٹ اور کئی گھنٹوں اس کے اوپر پھر بحث ہوتی رہتی ہے اخبارات کے صفوں کے صفے سے آ جاتے ہیں ریڈیو کے اوپر کئی گھنٹوں کی ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے ٹی وی کے اوپر بے شمار پروگرام شروع ہو جاتے ہیں مختلف اینکر پرسن اپنے جوہر دکھاتے ہیں مختلف ایکسپرٹس آگے اپنے اپنی اوپینین دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے اس سے اور پرابلم ہو جاتی ہے کہ جو کنسیلڈ ایریا ہے جو چیز نہیں بتائی گئی اور جو فیکٹ ہے کہ جو بات نہیں بتائی گئی کیونکہ ایسا کبھی نہیں ہوتا ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ سو فیصد کوئی چیز بتا دی جائے اور یہ کہا جائے کہ جی یہ خبر ہے اور یہ سو فیصد ہے سو فیصد خبر ممکن ہی نہیں فیکٹس کو سو فیصد بتایا جانا کسی کے مفاد میں نہیں ہوتا خاص طور سے ان لوگوں کے جو اس خبر کو اس پیس آف انفارمیشن کو امپارٹ کرتے ہیں وہ صرف اس کا سلیکٹو حصہ جو ان کے پرپز کو سرو کرے جو خبر کو ریلیز کر رہے ہیں صرف وہ پورشن ریلیز کیا جاتا ہے یہ میڈیا پہ ایک بہت ہم سمجھتے ہیں کہ جینون قسم کا چونکہ ہم اسٹاک ٹیکنگ کر رہے ہیں نا تو ہم اس میں کوئی فالٹر نہیں کر سکتے کیونکہ ہم ایک اکیڈیمک سینس میں بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے آپ کو یا کسی کو دھوکے میں نہیں رکھ سکتے یہ فیکٹ ہے کہ جب بھی کوئی خبر آتی ہے تو اس میں جو کنسیل کرنے کا ایلیمنٹ ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہے اسے نقصان بھی ہوتا ہے خیر ایک تو ہمارے پروفیشنلزم پہ بھی تھوڑا سا نام آتا ہے حرف آتا ہے کہ یہ دیکھیے ٹرو پروفیشنلزم نہیں ہے آپ لوگوں کا آپ یہ جان بوجھ کے بگاڑ پیدا کریں اس کا نقصان اس اس سے زیادہ ہے کا نقصان یہ ہے کہ آپ اپنے میڈیا کے گھنٹوں در گھنٹوں اتنا ٹائم جو کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اس بات کی چھان بین میں لگا دیتے ہیں کہ وہ امریکی صدر کابل میں لینے کیا ہے اس کے اوپر جن زاویوں سے پھر گفتگو ہوتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ معاملہ اور زیادہ ایک کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے اور ultimately at the end of the day and the people they fact are more in state of confusion rather than getting more towards what actually had taken place in that visit of American for instance to Kabul media and when it comes to revealing less than concealing یہ ایک بہت بڑا اعتراض ہے ایک اور ایریا بھی ہے جس میں میڈیا کے اوپر یہ اعتراض جو ہے یہ اور زیادہ ہو جاتا ہے مثلا کسی ملک میں اگر کوئی پولیٹیکل کیوس ہو جائے یعنی کوئی سیاسی بحران پیدا ہو جائے جو تیسری دنیا کے ممالک میں تو تھوکے حساب سے ہے لیکن سارے ممالک میں سیاسی بحران جو ہیں وہ کسی نہ کسی حوالے سے پیدا ہوتے رہتے ہیں جب اس طرح کے بحران پیدا ہو جاتے ہیں اسٹوڈینٹس تو میڈیا کے لیے تو وہ دن بہت نکل آتے ہیں کہ میڈیا سیلس اخباروں کی سرکولیشنز بڑھ جاتی ہیں اور لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں کہ کیا چیز ہے لیکن اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے جگہوں پہ میڈیا کا رول تقریباً اسی قسم کا ہو جاتا ہے جو بڑا امبیرسنگ ہے پولیٹیکل سچویشن میں ہر دن کوئی نہ کوئی نئی بات ہو رہی ہے گورنمنٹ کی طرف سے نیا اعلان ہو رہا ہے کوئی سیاسی پارٹیوں کی طرف سے نئے نئے الائنس بن رہے ہیں نئی بھی بن رہے ان کے بارے میں ایسی بات مشہور کی جا رہی ہے کہ ہاں یہ بن رہے ہیں یہ نہیں بن رہے کچھ جوڑ توڑ ہو رہے ہیں کچھ ہلکوں میں ڈیمارکیشن ہو رہی ہے کہاں پہ ووٹرز رجسٹر نہیں ہو رہے اور کہیں پہ ہو رہے ہیں خیال ہے کہ کہیں پہ غلط ووٹر رجسٹر ہو رہے ہیں خیال ہے کہ کہیں پہ جینون جو ہے وہ نہیں ہو رہے ایک پورا جیسے کہتے ہیں کہ سیاسی بحران کی کیفیت ہے کوئی کیاٹک سی سچویشن پیدا ہو گئی ہے یہ جیسے ہم نے کہا کہ تیسری دنیا کے ممالک میں اس کی بڑی کثرت ہے اس قسم کے بحران پیدا ہو جانا ایمرجنسی کا ہو جانا ان حالات میں میڈیا کے اوپر پھر یہ ایک بھاری وقت آ پڑتا ہے بہت کرٹیسزم بڑھ جاتا ہے کہ دیکھیے میڈیا جو ہے again it is telling less and concealing more اس میں پھر جھوٹ سچ کی بھی کوئی حد نہیں رہتی یہ میڈیا کے اوپر ایک بہت بڑا اعتراض ہے اور جنگ کے دنوں میں جب جنگیں ہوتی ہیں ایک تو جنگیں وہ ہیں جو دو قوموں کے درمیان ہو جاتی ہیں اور کچھ انڈائریکٹ وارس بھی ہو جاتی ہیں جیسے آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان کا ایک کرائسس یہ ایک انڈائریکٹ سی وار ہے جیسے عراق کا معاملہ ہے یہ بھی ایک انڈائریکٹ وار ہے اس طرح سے اور بہت سارے حوالوں سے دنیا میں کچھ انڈائریکٹ قسم کی جنگیں بھی ہوتی رہتی ہیں کچھ ڈائریکٹ وارز بھی ہو جاتی ہیں دو قوموں کے درمیان اب وار کے زمانے میں پھر میڈیا جو ہے بہت سخت کرٹیسم کا شکار ہوتا ہے کہ میڈیا صحیح بات نہیں بتا رہا میڈیا صرف وہی بات بتا رہے اور ٹی وی کے حساب سے تو وہی فوٹیج دکھا رہے جو ان لوگوں نے چاہی جنہوں نے اس انفارمیشن کو امپارٹ کیا ہے بہت سارے نادان چینلز اس قسم کے ہیں وہ بیچارے یہ بھی نہیں جج کر پاتے کہ یہ جو فوٹیج ریلیز کی گئی ہے اس کے پیچھے پروپیگینڈا کا کتنا ایلیمنٹ ہے اس کے پیچھے آلٹیریئر پرپز کیا ہیں اور اس کے پیچھے جو اس انفارمیشن کو اس چیز کو امپارٹ کر رہا ہے وہ کون سا پرپز سرو کرنا چاہ رہا ہے اور دنیا بھر میں کئی جو جیسے ہم نے کہا کہ نادان چینلز ہیں وہ اسی فوٹیج کو بار بار دکھا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اور وہی پرپز سرو کر رہے ہوتے ہیں جو ان کا ہوتا ہے جنہوں نے وہ فوٹیج ریلیز کی ہوتی ہے اور جو چاہتے ہیں کہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں پہنچے صرف اس خواہش میں کہ یہ ان کے چینل کے لیے ایک انٹرسٹ کا ایلیمنٹ کریٹ کر سکتا ہے اگین میڈیا کے اوپر یہ جو کریٹیسم ہے اب چونکہ ان کی اپنی یہ اوریجنل فوٹیج تو ہوتی نہیں چینلز کی اس لیے وہ بڑے ہیلپ لیس ہوتے ہیں وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں ان سورسز پہ جو ان کو اوریجنلی یہ چیز پرووائڈ کرتے ہیں اس فلسفی کے ساتھ کہ ریویل لیس کنسیل مور جو کہ ایک بہت بڑی ٹروتھ ہے میڈیا کے ساتھ کتنی احتیاط کی ضرورت ہے میڈیا کے لوگوں کو اس معاملے میں کیونکہ یہ کرٹیسزم بہت عام ہوتا جا رہا ہے عوام میں آہستہ ایسا جو جو میڈیا ترقی کرتا ہے تو لوگوں کا بھی جو کرٹیسزم لیول ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے لوگ وہاں پہ نہیں ہوتے جہاں پہ آج سے پچاس سال پہلے ہوتے ہیں یا میڈیا کے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پچاس سال پہلے لوگ سوچا کرتے تھے ابھی وہی سوچ لوگوں کا بھی جو کریٹیسم لیول ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے میڈیا کی گروتھ کے ساتھ ساتھ کیونکہ they have more opportunities to go through different areas of media and reading different experts تو ان کا بھی ایک عمومی نالج جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس قسم کی چیزیں جس میں میڈیا جان بوجھ کے کوئی چیز کنسیل کر رہا ہو اور ریویل کم کر رہا ہو اگر آپ کے پاس ایک پوری طرح سے ایک رپورٹ نہیں ہے تو آپ کو اس کو ریویل کرنے میں بہت احتیاط لینی چاہیے نہ کہ آپ اس کو اسی طرح سے ریویل کر دیں جس طرح اس سورس نے آپ کو بتایا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ صرف اتنی سی چیز ریویل کی جائے تو to further the cause of those people again you are following victim to that trap جہاں میڈیا کے اوپر ایک عمومی کریٹیسم جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہ تو بہت ہم نے مختلف ایریاز آپ کو بتایا جہاں پہ میڈیا پہ یہ شکایت ہے میڈیا کے بارے میں ایک اور جو شکایت ہے وہ بہت اتنی ہی کامن ہے کہ میڈیا ایگزیجریٹس میڈیا کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے کہ بعض اوقات بات اتنی ہوتی نہیں جتنا میڈیا اس کو بلو اپ کر دیتا ہے میڈیا کو ایگزیجریٹ کرنے میں ایک اپنی بڑی انر سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے اگین میڈیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ the driving force is the element of interest اگر یہ والی بات جو ہم کہہ رہے ہیں یہ والی چیز جو ہم دکھا رہے ہیں یہ لوگوں میں دلچسپی پیدا کرتی ہے تو بس ٹھیک ہے پھر پھر اس کے آگے کسی قسم کی morality ethics professional code of conduct اور باقی کی چیزیں وہ ساری ہیچ ہو جاتی ہیں you are paying more attention to this driving force you call interest اب ان سے کوئی پوچھے کہ انٹرسٹ تو اور بھی بہت ساری چیزیں پیدا کر سکتی ہیں تو would you accept all those activities then there will be a big no then how how come you are creating interest you are exaggerating things to create interest out of things which would have been of an ordinary level جن کا آپ ویسے میئر کریں تو they are of an ordinary activity اچھا اس میڈیا کی اس چیز سے جو زیادہ جو لوگ تنگ پڑتے ہیں ویسے تو اس سے ہر کوئی تنگ پڑتا ہے مثلا کوئی محکمہ ہے اس محکمے نے کچھ ایسی حرکت کی ہے جو ٹھیک نہیں ہے and which is in fact which makes news item کہ اس محکمے نے یہ فالٹ کیا ہے لیکن اگر آپ اس کے اس فالٹ کو آؤٹ آف پرپوشن کرتے اتنا وہ فالٹ نہیں ہے جتنی آپ نے اس کو اسپیس دے دی ہے جتنا آپ نے اس کے اوپر کریٹیسم کر دیا ہے جتنا آپ نے اس کے اوپر ایڈیٹوریلس لکھ دیے ہیں آرٹیکلس لکھ دیے ہیں فالٹ ڈیفینیٹلی وہ ہے یعنی کوئی بنیاد ضرور ہے لیکن آپ اس کو کتنا ایگزیجریٹ کر رہے ہیں may be may be for personal reasons may be out of your ignorance اور مے بی فار نتھنگ آپ اس کو ایگزیجریٹ کر رہے ہیں تو ہوگا کیا کہ کل کو جب آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی اور محکمے نے اس سے بڑا فالٹ کمٹ کیا ہے لیکن اس وقت آپ کی پرسنل ریزن نہیں ہے آپ کی اگنورینس جو ہے اس کا لیول ذرا کم ہو چکا ہے اور آپ ذرا اویئر ہو چکے ہیں تو آپ اس کو اتنی اسپیس نہیں دے پا رہے when you compare the two you would find کہ the first case is a case of more default the fact is it is the second case which needs uh, more bashing which needs more criticism, which needs more space حکومتیں بہت تنگ ہوتی ہیں مثلا حکومت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہر دفعہ یہ کہا جائے کہ معاملات بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں ساری حکومتوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ عوام کو یہی پتہ چلے کہ کم از کم اس حکومت کے زیر اثر ایک امن سکون کا معاملہ ہے اور جو کیا کہتے ہیں کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پانی پی رہے ہیں اور امن کا بول بالا ہے یہ ساری حکومتوں کی خواہش ہوتی ہے میڈیا یہاں پہ بہت زیادہ پرک کرتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اتنا بڑا ملک ہوتا ہے کوئی نہ کوئی فالٹ تو ہو ہی جاتا ہے میڈیا جب اس کو ایگزیجریٹ کرتا ہے اٹ پرکس گورمنٹس اور بعض اوقات گورمنٹس اور میڈیا کے درمیان ہم نے یہ نوٹس کیا ہے کہ ایک بہت کیا کہتے ہیں کہ ایک ٹسل سی چل نکلتی ہے Uh, دونوں they in fact hold their guns quite strongly government media کو کچھ کہتی ہے میڈیا جو ہے وہ حکومت پہ اور زیادہ کرتے ہیں media in fact find fine everywhere everywhere in the world they find it more interesting for themselves more lively for themselves to criticise governments parliament کو یا اس طرح کی اور چیزوں کو کرنے کا جو گورمنٹس کو بہت لیکن ایگزیجریشن کا جو ایلیمنٹ ہے no way in keeping with the professional norms and I would say even ethics اتنا ہی کسی چیز کو رپورٹ کیا جانا چاہیے جتنی اس چیز کی آپ سمجھیے کہ ریلیٹو ٹرمز میں اہمیت بنتی ہے جتنی پرسنٹیج اس کی بنتی ہے اتنا ہی اس کو اسپیس دینا چاہیے اور اتنی ہی اس کو بعض اچھے جو اخبارات ہیں وہ اس کو بہت کیئر کرتے ہیں وہ اس چیز کو صرف اتنا ہی دیتے ہیں لیکن جنرلی جو میڈیا ہے وہ ایگزیجریشن سے باز نہیں آتا اسٹوڈینٹس اگلا جو جو ایریا ہے جہاں پہ میڈیا پہ بہت تنقید ہوتی ہے اور اور بڑا تکلیف دہ ایریا ہے وہ ہے سینسیشنلائزیشن سینسیشنلائز جب کرتا ہے میڈیا کسی چیز کو کسی واقعے میں میڈیا اس میں اتنا سسپیشن ڈال دے گا اس میں اتنا اس کو جس طرح تجسس کا ایلیمنٹ میڈیا اس میں ڈال دے گا جبکہ واقعہ جو ہے وہ اس طرح کا ہوتا نہیں اور بعض اوقات اس تجسس کی آڑ میں یا تجسس کی دوڑ میں میڈیا جو ہے وہ فیکٹس کو بگاڑ دیتا ہے جب آپ سینسیشنلائز کرتے ہیں تو آپ فیکٹس کو بہت زیادہ بگاڑ دیتے ہیں آئیے میں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ شیئر کرتا ہوں ہمارے ایک جاننے والے کے چونکہ میرا تعلق اس پروفیشن سے ہے اور رپورٹنگ کی دنیا میں اس طرح کے واقعات جو ہیں بہت کامن سی میں آپ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کل کو میڈیا میں کام کرنا ہے تو آپ کو پتا ہو کہ کیا نقصان ہو سکتا ہے سینسیشنلائز کرنے کا خاص طور سے جو کرائم کی اسٹوریز ہیں اس کو سینسیشنلائز کرنے کا کتنا نقصان ہو سکتا جیسے ہم نے کہا ہمارے ایک دوست ہیں ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ان کے ایک دوست تھے اور یہ واقعہ اسٹوڈینٹس اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں لاہور شہر کے بارے میں یہ میں اتنا آپ سے شیئر کر سکتا ہوں اس کے فیکٹس کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے کی بات جو ان کے دوست تھے انہوں نے خودکشی کر لی نوجوان تھے ابھی شادی کو تھوڑا عرصہ ہوا تھا انہوں نے خودکشی کر لی اب جیسا کہ ہوتا ہے اخبارات کے رپورٹرز وہاں پہ گئے اب اخبارات کے جو رپورٹرز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ آبجیکٹو رپورٹنگ کریں خاص طور سے کرائم کے حوالے سے واقعات کی اس کے اندر دیکھیے ایک گھنٹے میں تحقیق نہیں ہو سکتی خاص طور سے اگر مرڈر کا معاملہ ہے تو some time it takes months even to the investigating agencies جو اس میں کوالیفائڈ لوگ ہوتے ہیں انہیں کئی مہینے لگتے ہیں اس تہ تک پہنچنے میں کہ یہ قتل کیوں ہوا سوچا جائے کہ ایک اخبار کا رپورٹر اور جس طرح کے رپورٹرز جنرلی ہیں بڑی معذرت کے ساتھ وہ اس طرح سے کوالیفائی بھی نہیں کرتے کہ وہ انویسٹیگیٹ کر سکیں کرائم کے معاملوں کو ان کی ایسی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی یہ میں اپنے بڑے ایک پرسنل اکاؤنٹ سے آپ سے شیئر کر سکتا ہوں لیکن یہاں پہ ایڈیٹرز کا اور چیف رپورٹرز کا اور نیوز ایڈیٹرز کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے خیر ہوا کیا رپورٹرز وہاں پہ گئے اور انہوں نے مرڈر کے بارے میں جو آبجیکٹو چیزیں تھیں اس کی بجائے جیسے ان کی خواہش ہوتی ہے اس میں سے کوئی سینسیشن کریٹ کیا جائے اب ایک واقعہ ہو گیا تو ایک بیس مل گئی ہے تو انہوں نے وہاں پہ بات کی ان کے جو ایک ریلیٹو تھے انکل تھے اس ان کے جنہوں نے خودکشی کی انہوں نے کہا کہ ہاں یہ ان کی اپنی جو بیوی ہے ان سے بڑی ناچاکی رہتی تھی اور جب سے شادی ہوئی تھی تو بڑی ایک اس میں ان کا پرابلم تھا اور بڑی ایک ہی واز ڈیسپریٹ تو ہمیں بھی احساس ہو رہا تھا کہ ہی واز ناٹ ہیپی تو وہ بس یہ یہ واقعہ ہوا اور وہ انہوں نے خودکشی کر لی چلیے اب یہاں پر تحقیق شروع ہوئی یہیں پہ تحقیق ختم ہو گئی اب رپورٹر دوڑے اخبار میں اور انہوں نے جا کر لکھ دیا اینڈ آئی اسٹل ریمبر کہ it was on the front page of an Urdu news paper کہ ایک نوجوان نے بیوی کے رویے سے تنگ آ کر خودکشی کر لی اور پھر نیچے اس کی ایک رپورٹ یہ کر کے وہ جو ہمارے دوست ہیں جو اس جو ان کے بہت قریب تھے جنہوں نے خودکشی کی تھی انہیں یہ ساری چیزوں کا پتہ تھا کچھ عرصے کے بعد یعنی دو چار دن کے بعد وہ جو خاتون تھیں جو بیوی تھیں وہ اپنے گھر چلے گئیں امی کے گھر تو انہوں نے جا کے ان سے معذر تعزیت کی یہ وہ کی تو ان کی امی جو تھیں یعنی جو جس نے خودکشی کی تھی ان کی جو سانس تھیں وہ بہت ناراض تھیں اور کہنے لگیں کہ ہم تو بالکل لٹ گئے اخبارات میں ہماری بیٹی کے اوپر اس طرح کی بات لکھ دی گئی ہے گھریلو ناچاکی کی وجہ سے یہ وہ ہوا فیکٹ کیا تھا جب ہمارے دوست نے اپنے طور پہ تحقیق کی تو انہیں پتہ چلا کہ وہ جو انکل تھے جنہوں نے رپورٹرز کو یہ بتایا تھا کہ یہ بیوی سے تنگ نہیں تھے ایکچولی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ جو لڑکا جس نے خودکشی کی ہے اس کی شادی ان کی بیٹی کے ساتھ ہو یہ ایک فیملی افیئر تھا مگر ایسا نہیں ہوا شادی ان کی فیملی سے باہر ہو گئی وہ لڑکی جو تھی وہ بہت اچھی تھی یہ بعد میں جو ان کا دیور تھا جس لڑکے نے خودکشی کی ان کے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ بھابھی ہماری بہت اچھی تھی اور بہت اچھی لیونگ تھی اور بھائی نے کبھی شکایت نہیں کی تھی بھابھی کے بارے میں کسی بھی حوالے سے لیکن فیملی کے اندر کچھ اس طرح کے سرکمسٹانس کیے گئے کچھ ایسٹس کا پرابلم تھا کچھ اور پیسوں کا معاملہ تھا فیملی کے اندر تو جو انکل کی فیملی تھے انہوں نے کچھ اس طرح سے اس کو سرکم وینٹ کیا حالات اتنے تنگ ہوتے چلے گئے کسی حوالے سے کہ ون ڈے ہی سوئسائڈ اور پھر وہ ایک ایک رپورٹر کے منہ میں یہ بات ڈال دی گئی اس اسٹیج پہ کہ وہ بیوی بی کے ساتھ جیتا آپ نوٹس کیجئے کہ ایک رپورٹر کی یہ والی خواہش کے بات کو سینسیشنلائز کیا جائے out of something which could have been reported in very objective form اس سے ایک پوری فیملی کو کتنا نقصان پہنچا یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے ہمارے ہاں میڈیا میں ہمارے ہاں بھی اور جنرلی بھی بہت سارے ممالک میں جہاں پہ میڈیا کے لوگ بہت کوالیفائڈ نہیں ہیں they commit this type of mistakes in having a least consideration کہ کی اس چھوٹی سی حرکت سے کتنا نقصان لوگوں کا ہو سکتا ہے اب جو لوگ اس سے ہٹ ہوتے ہیں اس سینسیشنلائزیشن سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا جو رویہ ہے ٹوڈ میڈیا وہ کس قسم کا ہوتا ہو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اندر کیا کباتے باتیں ہیں جو میڈیا کے لوگ ہیں جو میس میڈیا کے ایریاز ہیں ان میں کیا کباتے ہیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں ایک اور ایریا ہے جس پہ بہت کریٹیسم ہے کہ میڈیا جو ہے وہ کلچرل ویلیوز کو جو فیملی ٹریڈیشنس ہیں ان کو بہت ہرٹ کرتا ہے مثلا یو نیور نو کہ ایک اخبار ہے جو گھر میں آتا ہے آج اس اخبار میں کس طرح کی تصویریں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے یا کس قسم کی تحریریں سامنے آ جائیں گی اگر آپ ٹیلی ویژن کی بات کر رہے ہیں تو بڑی ہی امبیرسنگ سچویشن پیدا ہو جاتی ہے خاص طور سے جب سے یہ گلوبلائزیشن آف میڈیا کی ایک بہت ویو اسٹرانگلی آئی ہے اور بہت ساری جو انٹرنیشنل کمپنیز ہیں جو گلوبل کمپنیز ہیں انہوں نے دوسرے ممالک میں جا کے اپنی پروڈکٹ کو انٹروڈیوس کروانا شروع کیا ہے وہ اپنے کلچر کے وہ فورس کرتے ہیں کہ ان کے کلچر کے حساب سے ایڈورٹیزمنٹس بنے اور کیمرا شارٹس میں اسی چیز کو اسی طرح سے ہائی لائٹ کیا جائے جس طرح وہ چاہتے ہیں اگرچہ یہ بڑی مومنٹری سی بات ہوتی ہے لیکن جب آپ فیملی کے اندر بیٹھ کے اس طرح کی ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جس طرح ہمارا بھائی بہنوں کا پیرنٹس کے ساتھ سارا ایک پورا کلچر ہے ہمارا اس کلچر میں آپ ایسی چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑ جاتی ہیں جو میڈیا آپ کے اوپر امپوز کرتا ہے اس بہانے سے کہ اس سے اس کا بزنس ریلیٹڈ ہے اس سے ان کی اور چیزیں ریلیٹڈ ہیں حالانکہ اگر میڈیا چاہے تو very smartly media can avoid it and still they can have business اس لیے کہ جو باہر سے کمپنیز آ رہی ہیں یہاں پہ بزنس کرنے چاہے وہ ٹیلی کام میں ہیں ہیں یا کسی اور چیز میں they have have to their business اگر ان سے یہ کہا جائے کہ آپ اس طرح کے ایڈز جو ہیں وہ ہمیں ایکسیپٹیڈ نہیں ہیں تو ان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی اور جگہ سے جا کے اپنے ایڈ ریلیز کریں انہوں نے اسی میڈیا کے تھرو انہی ملکوں کے میڈیا کے تھرو اپنے ایڈز ریلیز کرنے ہیں they will have to tone their tone down their advertisement جو ہماری سوشل نارمس کے ساتھ نہیں اور بات صرف جو ہے وہ اشتہارات کی اور ملٹی نیشنل کمپنیز کی نہیں ہے بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارا میڈیا اپنے طور پہ بھی کچھ ایسی چیزوں کا مرتکب ہوتا ہے جیسے بہت ساری جگہوں پہ میوزک کے حوالے سے ڈانسز کے حوالے سے اور آج کل جو البمز کی وجہ سے ایک ادم مچا ہوا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک ویو ہے یہ ایک یوتھ کلٹ کا ایریا تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہماری جو نارمل کلچرل فارمز ہیں مطلب کوئی بھی نوجوان جو اس چیز کو دیکھنا پسند کرتا ہے اس کو اپنی فیملی میں افورڈ نہیں کر سکتا there it comes out truth کیا ہے اور ہم چیز کو واچ کر رہے ہیں تو وہ کیا چیز ہے تو میڈیا شوڈ ٹیک کیئر کہ جو ٹروتھ ہے it should be close to it اس چیزوں کے نام سے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ویو چل رہی ہے اور یہ ایک ماڈرن ٹرینڈ چل رہا ہے اس کے نام سے کلچرل ویلوز کو آپ پامال کرتے چلے جائیں میڈیا کو یہ رائٹ right کسی نے نہیں دیا یہ وہ چیز ہے جو میڈیا اپنی طاقت کی وجہ سے خود حاصل کر رہا ہے کوئی عوامی سطح پہ ایسی سچویشن نہیں ہے مجھے اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے بھارت وہاں پہ بہت زیادہ چونکہ ایک اسٹرانگ مڈل کلاس سامنے آتی جا رہی ہے تو اس طرح جیسے ہم نے پچھلی دفعہ ایک دفعہ بات کی تھی کہ مڈل کلاس کے اس طرح سے ایمرج ہونے سے کچھ اس قسم کی سچویشن ضرور پیدا ہوتی ہے جہاں پہ آپ غربت کو پاورٹی کو اور دیگر چیزوں کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں جو بہت زیادہ لوگوں کا مسئلہ ہوتا ہے وہاں پہ بہت سارے لوگ جلوس نکالتے ہیں سڑکوں پہ آ کے بہت سارے جو این جی اوز ہیں وہ یہ کام کر رہی ہیں کہ یہ جو بھارتی میڈیا ہے خاص طور سے جو فلم ہے اور جو نئے نئے چینلز ہیں یہ کیا دکھا رہے ہیں this is not in keeping with the Bharati tradition and Bharati history uh, ان کے بڑے اسٹرانگلی اس طرح ایک کیمپین چل رہی ہے تو بہت سارے ممالک میں اس چیز کے اوپر بہت کریٹیسم ہے کہ میڈیا جو ہے وہ کلچرل ویلیوز کو روتھ لیسلی پامال کرنے کی کوشش کر رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک میڈیا پار ہے ایک اور ایریا جو بہت میڈیا کے اوپر کے ایریا میں آتا ہے باعث ہے اب میڈیا جو ہے اس کی اپنی ایک باعث ہے مختلف جو اخبارات ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک باعث ہوتی ہے towards a particular political party towards particular governments particular people اب وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ ان صاحب نے کی ہے اگر میڈیا کی ان کے ساتھ کوئی پرسنل باعث ہے تو آپ بس یہ سمجھیے کہ ان کا کسی آرگنائزیشن کا کسی پولیٹیکل پارٹی کا اچھا کیا ہوا کام جو ہے وہ بھی میڈیا اس کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا میڈیا کی جو پرسنل باعث ہے مختلف چینلز کی مختلف ریڈیو اسٹیشنز کی وہ بڑی اسٹرانگلی سامنے آ جاتی ایک اور ایریا جس کے اوپر میڈیا پہ بہت کریٹیسم ہے اور جو ہم جانتے ہیں کہ بہت بھاری گزرتا ہے میڈیا پہ وہ یہ میڈیا پہ ایک کریٹیسم ہے کہ it is sold to interest groups یہ بات صحیح بھی ہے کہ میڈیا جو انٹرسٹ گروپ ہوتے ہیں اور خاص طور سے جو اکنامکس ایریا میں جو بڑے اسٹرانگ گروپس ہیں میڈیا جو ہے is sold to them there are different ways of selling media آپ ایڈس کی شکل میں انہیں بیچ سکتے ہیں اور بہت سارے طریقوں سے انہیں بیچ سکتے ہیں اور کمرشل انٹرسٹ کی وجہ سے آپ لوگوں کو مس لیڈ بھی کر سکتے ہیں جو کہ میڈیا کے اوپر بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے ایک اور ایریا جسے ہم بہت ہی زیادہ ان ایتھیکل سمجھتے ہیں اس ایریا کو آپ نے اکثر نوٹس کیا ہوگا کہ میڈیا کا یہ والا جو ایریا ہے یہ بہت تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے ایک ایتھکس میں ہے کہ آپ جو باڈیز ہیں خاص طور سے جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو جو باڈیز ہیں جو ڈیتھ ہو جاتی ہے لوگوں کی آپ باڈیز نہیں دکھاتے یہ پوری دنیا میں ایک ایتھکس کا ایریا ہے کہ اگر کوئی مر گیا ہے مرڈر ہو گیا ہے خاص طور پہ حادثہ ہو گیا ہے کوئی کوئی جل گیا ہے کسی بس میں آگ لگ گئی تو آپ باڈیز نہیں دکھاتے یہ بتا دینا کافی ہے کہ ایک آدمی مر گیا ہے اب اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ بھی دکھائیں کہ اس مرے ہوئے کی حالت کیسی ہے unless it is required in some other way generally اس کا نہیں ہے ہمارے یہاں کیا بعض لگا اتنی نادانی کرتے ہیں وہی بات کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ interest is the driving force very wrong ethics کو اس نام پہ پامال نہیں کیا جا سکتا آپ صبح صبح ناشتہ کر رہے ہیں آپ نے اپنے دن کا اسٹارٹ کیا ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ وہ ایک دور گاؤں میں مرڈر ہو گیا ہے ایک فیملی کے پانچ لوگ مارے گئے ہیں اور ان کی جو خون آلود لاشیں ہیں وہ فرنٹ پیج پہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ بتا دینا انفارم کر دینا کافی ہے ایک گاؤں میں کوئی جھگڑا تھا اور چار لوگ مارے گئے ہیں پانچ لوگ مارے گئے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ان کے بالکل اس طرح دکھایا جائے اٹ ہرٹس اور آپ کا سارا دن جو ہے وہ بہت بےمانی سا گزرتا ہے مگر وہ میڈیا کی حد تک یہ سینس کہ اس میں انٹرسٹ تھا یہ وہی والی بات آ گئی کہ میڈیا کو یہ بتایا جانا چاہیے کہ پھر انٹرسٹ اور بھی بہت ساری چیزوں میں ہو سکتا ہے مگر اس پہ پھر وہ کہیں گے کہ نو نو نو ایسا نہیں تو صرف انٹرسٹ جو ہے وہ ڈرائیونگ فورس نہیں ہے ٹی وی کے اوپر بعض ایسے چینل ہیں جو ایتھکس کو بالکل کیئر نہیں کرتے اور اسی طرح جو چارڈ باڈیز ہیں آگ لگ گئی کسی وجہ سے تو ان کو بھی وہ دکھا رہے ہیں اور پھر بار بار دکھا رہے ہیں کچھ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ اس کو دکھا دیا یا یا پھر یہ بھی نہیں زحمت کرتے کہ جو فوٹیج آئی ہے اس کو اس طرح سے ایڈٹ کر لیا جائے کہ اتنا اس کو وہ اگلی نہ لگے آپ کو جس طرح ایک استھیٹک سینس کی بات ہوتی ہے ایسا بھی نہیں ہے وہ بالکل اسی طرح را فارم میں دکھا رہے ہیں تیسری دنیا میں میڈیا جو ہے ابھی اس فیز میں سے گزر رہا ہے جہاں اس کو یہ دیکھنا ہے کہ ایتھکس کو کس طریقے سے پریکٹس کیا جائے پرائیویٹ لائف کے بارے میں ایک اور بہت بڑا کریٹیسم ہے یہ ٹاپک تو ایسے اس پہ زیادہ بات کی جا سکتی ہے لیکن ہم آپ کو we are just running through those main points جس پہ بہت میڈیا ہرٹ کر رہا ہے لوگوں کو پرائیویٹ لائف اور اپرچونیٹی کی بات بہت ہوتی ہے اب جیسے کھلاڑی ہوتے ہیں یا جو شو بیز کے لوگ ہوتے ہیں دیکھیے جو کھلاڑی ہے فرض کریں کہ کوئی خاتون ہے وہ سوئمنگ کر رہی ہیں سوئمنگ پول میں چھلانگ لگا رہی ہیں جب وہ چھلانگ لگاتی ہیں تو بعض اوقات باڈی کی جو شیپ ہے یا وہ ٹینس کھیل رہی ہیں تو باڈی کی جو شیپ ہے وہ بالکل مومینٹریلی یعنی سیکنڈ کے بھی کسی حصے کے لیے ان کی باڈی کی کوئی ایسی شیپ بن سکتی ہے جو آپ کو جسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن سیکنڈ کے اتنے میں حصے کی تصویر لے کے اگر آپ اخبار میں اس کو دے دیں تو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ بالکل ایک پرماننٹ سی بات ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ فیل کریں گے کہ دیکھیں یہ کس طرح کی گیم ہو رہی ہے یہ کس طرح کی چیز ہے حالانکہ اگر آپ اس کو ٹی وی پہ دیکھیں اس کو اس کی رننگ فارم میں دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ سیکنڈ کے ایک انتہائی اسمال فریکشن کے لیے تھا اور جو مین ایونٹ ہے وہ تو کھیل ہے آپ اس اینڈ ریزلٹ کو دیکھیں جو اس کا مین انٹرسٹ ہونا چاہیے اس کے لیے لیکن میڈیا کوئی ایسی جگہ ضائع نہیں ہونے دیتا جس میں وہ اس طرح کی چیز لے کے اس کو سیل کرنے کی کوشش کرے ساری باتوں کے بعد ایک اور بات جس پہ میڈیا کہ لوگوں کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا بلیک میل کرتا ہے میڈیا جو ہے وہ انڈیویجولس کو آرگنائزیشنس کو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو یہاں تک کہ گورمنٹس کو بھی میڈیا جو ہے وہ بلیک میل کرتا ہے اور بہت ساری حکومتیں جو ہیں وہ میڈیا کی بلیک میلنگ کا شکار ہوتی اسٹوڈینٹس یہ ہم نے آپ سے بات کی آج اسٹاک ٹیکنگ کی ہم پچھلے بہت عرصے سے باتیں کرتے آ رہے تھے میڈیا کے حوالے سے میڈیا کی گروتھ کے حوالے سے میس میڈیا کے حوالے سے آج ہم نے یہ دن مخصوص کیا تھا اسٹاک ٹیکنگ کا کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سوسائٹی میڈیا کے اوپر کیا تنقید کرتی ہے اور میڈیا جو ہے اس کو اس تنقید کو سننا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ میڈیا اپنے آپ کو امپروو کر سکتا ہے تاکہ میڈیا کا جو لیول ہے وہ بھی اسی طرح سے رائز کرے جس طرح میڈیا کی گروتھ جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے میڈیا زیادہ ڈیسنٹ جو ہے وہ کیسے ہو سکتے ہیں general media media must know it and they must acknowledge it and they must tame themselves according to the professional norms code of ethics جہاں تک ہماری ساری بات جو تھی وہ مکمل ہوگئی اگلی سیٹنگ میں جیسا ہم نے شروع میں کہا تھا کہ آپ کے ساتھ ہم جو مڈ ٹرم کے بعد سے جتنے بھی پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں اس کے بارے میں بات ہوگی ہم ایک قسم کی ریویژن کریں گے don't miss that lecture the next sitting till then خدا حافظ